صلى الله عليه وآله وسلم أكثرهم للموت ذكرًا وأحسنهم لما بعده استعدادا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حضرات کوشش یہی کرنی ہے کہ آج کی اس محفل میں ہمارے دل کا زنگ اتر جائے اور دنیا کی محبت میں کمی لا کر آخرت کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور خواہش تو یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے اور جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے سب سے اہم ترین بات دنیا کے حوالے سے ہے جس دنیا نے ہمیں آخرت سے غافل کیا ہوا ہے جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں جس دنیا کے اندر ہم جیتے ہیں جس دنیا کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں جو ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دنیا کی چمک گمک ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اتنا خیرہ کرتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں ہم اپنی موت کو بھی بھول جاتے ہیں اور قبر کے مراحل کو بھی بھول جاتے ہیں دنیا کی زندگی کیا ہمارے لیے بہتر نہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے اس دنیا کی حقیقت سمجھ لیں اس دنیا کا تعارف لے لیں جس دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں جس دنیا کی چاہت میں ہم مرے ہوئے ہیں جس دنیا کی خاطر ہم اپنی آخرت کو بلائے بیٹھے ہیں اور اپنے اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں آخر وہ دنیا کیا ہے آخر اس دنیا کی حیثیت کیا ہے یہ دنیا کی زندگی جہاں شب و روز ہمارے گزر رہی ہے آخر کتنی لمبی یہ زندگی ہے اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے الحیات الدنیا لعب و لحب وزینہ و تفاخر فی الاموال والاولاد یاد رکھو دنیا کی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے بل تو اسے اسرون الحیات دنیا والآخرت خیر و اب کا غفلت میں پڑے انسانوں آخر تم دنیا کو ترجیح کیوں دیتے ہو مال کو دولت کو عہدوں کو زمین کو کیا تمہیں اللہ کی آخرت پسند نہیں ہے کیا تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت پسند نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کیا ہوا ہے کیا ہم وہاں نہیں جانا چاہتے دنیا کے باغات دنیا کی نعمتیں سرسبز و شاداب دنیا کی آسائشیں جنت کے مقابلے میں حیثیت کیا رکھتی ہیں جنت کے مقابلے میں ان کی کیا وقت ہے اور دنیا کی یہ تکلیفیں جو ہم دین پہ عمل کرتے ہوئے قبول کرتے ہیں دنیا کی ازمائشیں دنیا کی امتحانات جہنم کی آگ سے تو بڑھ کر نہیں ہو سکتے دوزہ کی آگ سے بڑھ کر تو یہ نہیں ہو سکتے تو آج ہم اس بول میں کیوں پڑے ہوئے ہیں آخرت جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس پر ہماری نظر نہیں جاتی اور دنیا کے بارے میں منصوبہ بندی کیسے رہنا ہے کیسے زندگی بسر کرنی ہے گھر میرا کس طرح کا ہونا چاہیے اس گھر کے اندر بیڈ بستر کس طرح کے ہونے چاہیے اس گھر کے اندر ہمارا گزارا کیسے ہوگا کھانے پینے کے سامان کہاں سے لائیں گے جب تک جاب نہ کرے جب تک نوکری نہ کرے جب تک مزدوری نہ کرے گزارا نہیں ہوتا شام آتی ہے تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ سارا دن میں نے کیا کمایا کیا کبھی سوچا ہماری زندگی کی شام بھی ہونے والی ہے ہماری زندگی کی رات بھی پڑنے والی ہے ہم نے کیا کمایا ہے اپنی آخرت کے لیے ہم نے کیا جمع کیا ہے اپنی آخرت کے لیے اللہ رب العزت کا قرآن بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا دنیا اتنی قیمتی ہو گئی ہے کہ تم بار بار اسی کو ترجیح دیتے ہو اسی سے تذکرہ محبت پیار کرتے ہو اللہ رب العزت کا قرآن واضح انداز میں کہہ رہا ہے عربی تم الحیات دنیا من الاخرہ فما متاع الحیات دنیا فی الاخرہ اللہ کلیل یہ دنیا کی زندگی عربی کلیل ہے تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے بلکہ اللہ نے فرمایا لا البلاد متاع ثم وبئس کبھی بھی دنیا کی چمک دمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کو دیکھ کے کہیں پریشان نہ ہو جانا کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم نے کیا جمع کیا ہے کتنی دولت ہمارے پاس نہیں ہے دنیا موجے کر رہی ہے مزے کر رہی ہے لا تکلم البلاد کیوں تھوڑا سا سامان ہے تھوڑی سی عیش ہے سما و جہنم پھر ٹھکانا جہنم ہے سما جہنم پھر ٹھکانا ان کا جہنم ہے پھر جہنم کے اندر جانا ہے پھر دوزخ کے اندر انہوں نے جانا ہے وہ بے سلمیہات اور بڑا برا ٹھکانہ ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے وہ من کانا یرید العاجلہ عجلنا لہو فیہ ما نشاء لمن نرید جو تم میں سے دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیں گے مال چاہتا ہے اولاد چاہتا ہے زمین چاہتا ہے پلاٹ چاہتا ہے پراپرٹی چاہتا ہے سب کچھ دے دیں گے مگر پھر اس کا ٹھکانہ ہم جہنم کی آگ بنا دیں گے متا ان کلیل سما و جہنم اور جو آخرت چاہتا ہے جس کی سوچ اللہ کو راضی کرنے کی ہے اللہ کو خوش کرنے کی ہے وہ تو اپنی آخرت میں لگا رہتا ہے کوششیں کرتا ہے محنت کرتا ہے کرتا ہے اللہ اس کی کوششوں کو قبول بھی کرتا ہے یہ دنیا کی زندگی آؤ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا کا تعارف کیا کروایا رحمت کائنات علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں ہمیں صاف کہہ دیا دنیا المؤمن و جنت الكافر دنیا کے اندر اگر کوئی تکلیف آئے داڑی رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے رب کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تبلیغ کا کام کرتے ہوئے کلمہ حق کہتے ہوئے تو پریشان نہیں ہونا دنیا تو مومن کے لیے ہے ہی قید خانہ کافروں کے لیے جنت ہے اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو بنایا ہے رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں لو کانت دنیا تعدل عند اللہ یہ کوٹھیاں یہ محل یہ پہاڑ یہ سبزہ یہ سمندر یہ موتی یہ ہیرے یہ سونا یہ اقتدار سارا مل جائے اللہ رب العزت کے ہاں اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کافروں کو کبھی نہ دیتا کیا اس دنیا سے کبھی پیٹ بھر سکتا ہے لبن آدم وادیان مال کتنی کمانی ہے دنیا کتنی جمع کرنی ہے دولت اگر دو وادیاں ابن آدم کو بری ہوئی مال کی مل جائے پیٹ نہیں بھرتا پھر تیسری کی تمنا کرتا ہے تیسری بھی مل جائے فرمایا ما یمل جو فونی ادم الا التراب اس کے پیٹ کو تو مٹی ہی بھرے گی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تو حتی زرتم المقابر مال کی کسرت کی عوض میں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں اتنا جمع کر لو تمہیں قبرستان پوچھا دیا سب کچھ چھوڑ کے انسان قبرستان میں چلا گیا بتاؤ قبر میں ساتھ لے کے کیا جاتا ہے کوٹھیاں محل ساتھ لے کے جاتا ہے عہدے نوکریاں اور گاڑیاں کیا قبر میں ساتھ لے کے جاتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا مال جمع کرتا ہے پھر اس کی گنتی کرتا ہے سمجھتا ہے شاید یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا یہ تو آگ بڑھنے والی ہے جو تیرے جسم کو جلسا کے راک کر دے یہ ہے دنیا رحمت کائنات علیہ السلام نے کہا تھا ان دنیا حلوت الخدیرہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا کبھی کبھی دل میں خیال آ تو جاتا ہے نا یہ کافر اتنی موجیں کر رہے ہیں اتنے مزے کر رہے ہیں اتنی ان کی ریل پیل ہے چمک دمک ہے اور دین کا کام کرنے والوں کا حال کیا ہے تو اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول اسلات اسلام بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے وضاحت کرتے ہیں ہمیں وعدے کر کے بتا دیتے ہیں یہ دنیا یہ مال یہ دولت جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو جن کی تمنا کرتے ہو سب کچھ ختم ہونے والا ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے سب کچھ برباد ہونے والا ہے خلوت خدرا سر سب و شاداب ہے دنیا لیکن یاد رکھنا رب نے تم پر نظر رکھی ہوئی ہے تم کیا کرتے ہو اگر اپنی مرضی کرو گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے رحمت کائنات علیہ السلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ بکری کا کان کٹا بچہ مردہ دیکھا رحمت کائنات علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ اس کو کون خریدے گا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کو تو مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا یہ بکری کا کان کٹا مردہ بچہ اس کو کون لے گا تو پیارے رسول اسلام نے فرمایا یہ بکری کا کان کٹا مردہ بچہ تم اس کو مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے رب العزت کے ہاں دنیا اس سے بھی بدتر ہے زہاک صحابی رضی اللہ عنہ کھانا کھا کے آئے رحمت کائنات علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یا زہاک ماذا اکلتا کیا کھا کے آئے ہو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام گوشت کھا کے آیا ہو کہا کیا پی کے آئے ہو کہا دودھ پی کے آیا ہوں یہ کھانا بھی نہیں تو ہمارا ہوتا ہے نا اسی کے لیے سب کو جھوٹ بولا جاتا ہے ملاوٹیں ہوتی ہیں دھوکے ہوتے ہیں فراڈ ہوتا ہے دکاندار دکان بند نہیں کرتا نماز کے لیے کھانے پینے کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے کہا کیا کھا کے آئے ہو کہا گوشت کھا کے آیا دودھ پیا ہے نبی علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا بتاؤ وہ تیرے پیٹ میں جا کے کیا بن گیا تو صحابی رسول کام اٹھے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تو میرے پیٹ میں جا کے گند بن گیا کہا دنیا اس گند سے بھی خطرناک ہے یہ رحمت کائنات علیہ السلام دنیا کا تعرف کروا رہے ہیں مجھے اتنا بتا دو کہ پیارے نبی علیہ السلام دنیا میں کیسے رہتے تھے کیسے زندگی بسر کرتے تھے ہم امتی دوسری سنتوں کو تو زندہ کرنے والے مگر رحمت کائنات کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آپ کے مکان ہماری نظروں میں نہیں ہوتے کہ امام المتقین بھی تھے خاتم النبیین بھی تھے سید الاولین والآخرین بھی تھے امام الانبیاء بھی تھے علیہ السلام والسلام مگر رہتے کیسے تھے گزارا کیسے ہوتا تھا جیتے کیسے تھے ہم نے تو حدیث میں اتنا پڑا ہے آپ نے فرمایا لوگوں میرے اور بلال کے اوپر ایک مہینہ ایسا بھی گزرا تھا کہ ہم پتے کھا کے گزارا کیا کرتے تھے پتے کھا کے گزارا کرنے والا رسول دعوت کا کام کرے اللہ کو یاد کرے رب العزت کے رستے میں جہاد کرے اور پیچھے نہ ہٹے اور ہم صبح و شام کھانا کھائیں اور اللہ کو یاد پھر بھی نہ کرے اور آخرت کو بلا بیٹھے اور اپنی قبر کو بلا دے پیارے نبی السلام وسلام کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ سے جب عروہ نے پوچھا تھا کہ امی گھر میں گزارا کیسے ہوتا تھا کہا عروہ دو دو مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا ہم کھجور اور پانی سے گزارا کیا کرتے تھے پیارے نبی علیہ السلام کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہیں جلتا کھجور سے گزارا کرتے تھے ماشا بیا آل محمد من خبز شہیر یومین متتابعی جتنا مال آج ہمارے پاس ہے نا اس کا حساب دینا پڑے گا دو چیزیں ابن آدم کو ناپسند ہیں مگر اس کے لیے بہتر ہے تھوڑا مال ناپسند ہے حالانکہ بہتر ہے قیامت کے دن حساب تھوڑا ہوگا اور چھوٹی زندگی ہاں اس کو ناپسند پسند ہے موت کا آنا نا پسند ہے حالانکہ جتنی جلدی موت آئے گی اتنا ہی فتنوں سے بچ جائے گا اتنا ہی گناہوں سے بچ جائے گا نافرمانیوں سے بچ جائے گا نبی کے گھر میں تو آل محمد دل دل دو پیٹ کے جو کی روٹی بھی آل رسول کو نہیں ملی ہے اور وہ واقعہ بھی یاد کریں گے جب اللہ کے نبی علیہ السلام سو کر تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں یہ دنیا ہے جو ہمیں بستروں سے اٹھنے نہیں دیتی یہ دنیا ہے جو مسجد میں آنے نہیں دیتی یہ دنیا ہے جو ہمیں نیکی کے کام کرنے نہیں دیتی بہانے بناتے ہیں مصروفیت بڑی ہے مسائل بڑے ہیں ہمارے کام ہی بڑے ہیں ہمارے چکر بڑے ہیں کھیتی میں حل جو اتنا ہوتا ہے اور مسائل بڑے ہیں پیارے نبی علیہ وسلام کی اتنی دنیا کے چکر ہی کیوں لگائے ہوئے ہیں اتنا دنیا سے محبت ہی ہم کیوں کرتے ہیں سو کر اٹھے تھے نیچے بچھانے کے لیے چادر کوئی نہیں تھی جب آپ اٹھے تو آپ کی کمر پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑے پوچھا عمر کیوں روتے ہو کہا اللہ کے نبی کیسے ہو کس طرح موجے کرے اور آپ کائنات کے امام ہیں آپ حسین و جمیل ہیں آپ اشرف کائنات ہیں آپ کو نیچے بچھانے کے لیے چادر بھی نہیں ملی تو کائنات علیہ السلام کا جواب سن لو بعض دفعہ علماء بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیا بنایا میری اولاد بھوکے مر جائے گی میرے باپ بعض دفعہ پریشانیاں آ جاتی ہیں مسجد کے امام کو خطیب کو مدارس میں اللہ رب العزت کے دین کا کام کرنے والوں کو پریشانیاں آ جاتی ہیں مت پریشان ہوا کرو مت سوچا کرو ہمارے لیے لال ہے اور اس رات تو سلام ہے کہا عمر تو پریشان ہو گیا ہے کہ کیسرو کسرا موجے کر رہے ہیں اور ہمیں نیچے بشانے کے لیے چادر بھی نہیں ملی کہا عمر مالی والی دنیا میرا اور دنیا کا کیا رشتہ ہے میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے ان کو دنیا میں ملا ہے ہم کو اللہ جنت الفردوس میں دے گا کبھی کسی نے یہ سوچا کوئی کوٹھی دیکھو گاڑی دیکھو سکون دیکھو تو یہ سوچا کرو اللہ ہمیں جنت میں دے گا ہم وہاں موجے کریں گے یہاں کی جنت یہاں دنیا کی جنتیں تو آروی ہیں چار سال دس سال آٹھ سال بیس سال پچاس سال اور وہاں جنت میں تو کوئی نکالے گا نہیں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے عبداللہ ابن مسعود انہوں نے یہ منظر دیکھا فرمایا عبداللہ میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو سفر کرتا ہے رستے میں بعض دفعہ دھوپ لگتی ہے تو درخت کے نیچے سائے کے نیچے آ عارضی طور پر آرام کرتا ہے اور پھر سفر شروع کر دیتا ہے میں تو دنیا سے پیار کرنے والا ہوں ہی نہیں اور یاد کریں اس واقعے کو بھی رحمت کائنات علیہ سلاۃ وسلام کی دنیا صلف صالحین کی دنیا کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم خراب نہ ہو جائیں تاکہ ہم آج نیتیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل نہیں کرواتے ان کو حفظ نہیں کرواتے یتیم ہو جائیں گے مسکین ہو جائیں گے رزق کا کیا بنے گا روٹین کو کہاں سے ملے گی میں اپنے بچے کو بہتر بنانا چاہتا ہوں اس کے لیے بہتر بندوبست کرنا چاہتا ہوں آؤ آمینہ کے لال اسلام کے گھر کی حالت دیکھ لو عطی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا میں نے آپ کا گھر دیکھنا ہے دیکھوں گھر بادشاہ کا ہے یا پیغمبر کا ہے کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا گھر دیکھا چھوٹا سا کمرہ تھا کچی تھی سہن بھی کچا تھا دیواریں بھی کچی تھی مجھے کوئی سامان نظر نہیں آیا ایک ہی چادر وہاں پڑی ہوئی تھی امام کائنات علیہ السلام نے نیچے بچائی اور کہا دی تم اس کے اوپر بیٹھو میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں کیا تھا گھر میں رکھا ہوا ایک چادر آج ہمارے گھروں میں کتنا کچھ ہے اگر قرآن کی آواز نہیں آتی تلابت قرآن نہیں ہے اللہ کی یاد نہیں ہے اللہ کا ذکر نہیں ہے ایک چادر گھر میں عورت باہر سے آتی ہے ہے پوچھتی امام کائنات کس بستر پر سوتے ہیں امی عائشہ نے اشارہ کیا اس بستر پر سوتے ہیں اس نے ہاتھ لگایا تو اتنی سخت چٹائی تھی کہتی ہے اس بستر پہ نیند آ جاتی ہے کہا میرا سرتاج تو ہر رات اسی پر سوتا ہے اس نے کہا اگر اجازت دو تو میں بستر بدل ڈالوں اجازت دو تو میں بستر نیا لا کے دے دوں امی عائشہ نے کہا کون سی کوئی بڑی بات ہے تو ایک بستر ہی تو ہے نا ٹھیک ہے بستر بدل ڈالو وہ پرانا بستر لے گئی اور نیا بستر لے کے آئی رحمت کائنات علیہ السلام گھر میں آئے اس بستر پہ بیٹھے تو اٹھ پڑے عائشہ یہ کہاں سے بستر لے کے آ گئی ہو کہا میں نے مانگا نہیں تھا ایک عورت دیکھ کے گئی ہے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ردی ہی عائشہ عائشہ اس بستر کو واپس کر دو لو شیتو لدعوت اللہ لعجر اللہ مائی جبال الزہب والفضہ میں چاہتا تو رب سے دعا مانگتا اللہ میرے لیے سونے چاندی کے پہاڑ بنا دیتا مگر عائشہ میں نے دنیا کو پسند ہی نہیں کیا کتنے فاقے کاٹا کرتے تھے کتنی دفعہ رنگ اڑا کرتا تھا ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر رحمت کائنات علیہ السلام تشریف فرما تھے کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی کا رنگ اڑا ہوا دیکھا اللہ اکبر رنگ اڑا ہوا دیکھا تو کہا اللہ کے رسول یہ اپنا کیا حال بنا رکھا ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے تو آپ نے آگے سے جو الفاظ فرمائے دل کو ہلا دینے والے کہا ما دخالا فی جو فی حاضر منزو سلاسیت ایام کاف تین دن سے اس پیٹ کے اندر کو دانا داخل ہی نہیں ہوا ہے کیا تھی دنیا صحابہ کی دنیا دیکھیں ہمیں المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور باہر سے سفیر ان کو ملنے آتے آج کے حکمران دیکھ لو اور نگران دیکھ لو گورنر دیکھ لو وزراء دیکھ لو آج کے بڑے M P A M L A دیکھ لو آج کل بڑے مسکین بنے ہوں گے لیکن آنی جانی ان کی دیکھتے رہنا کیسے چلتے ہیں کیسے گھومتے ہیں اور رحمت کائنات کے سپاہی کو بھی دیکھ لو امین المومنین کو بھی دیکھ لو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی زندگی پڑھو کافر سفیر مل آتے ہیں اور پتہ ہے خلیفہ راشد خلیفہ ثانی آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے نے جو کپڑے پہنے ہوتے تھے کیسے ہوتے تھے کپڑوں کے اندر بارہ بارہ ٹاکیاں لگی ہوتی تھی بارہ بارہ پیوند لگے ہوتے تھوڑا سا کپڑوں پہ شکن پڑ جائے ہم آتے نہیں ہم اٹھتے نہیں جب تک کپڑے نہ بدل لیں بارہ بارہ پیوند لگے ہوتے لوگوں نے کہا امیل مومنین کو کوئی کون سمجھائے کہ باہر سے دنیا ملنے آتی ہے کم از کم ایک سوٹ تو ایسا سلوا لیں کہ جہاں لوگوں کو دکھایا جا سکے ہمارا امیر ہے کسی کو جرت نہیں ہوتی امی عائشہ سے کہا گیا حفصہ سے کہا گیا تم کہو تمہاری بات بڑی مانتے ہیں تو دونوں نے امیل مومن سے کہا ایک سوڑ سلوا لیں تاکہ باہر سے آنے والوں سے ملاقات ہو سکے تو عمر بن خطاب رضی اللہ فرمانے لگے عائشہ مجھے مشورے دے رہی ہو نئے سوٹ گئے کیا تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے کپڑے بھول گئے اللہ کے نبی کے کپڑوں کو بھی تو ٹاکیاں لگی ہوئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے کپڑوں کو بھی تو پیوند لگے ہوئے تھے ہم کس دنیا میں رہتے ہیں ہم کس دنیا میں جیتے ہیں اس کی دو کروڑ کی کوٹھی ہے میری تو بیس لاکھ کا یہ مکان یہ کوٹھی ہے ہم دل کو تسلیاں دیتے ہیں ہیں ہیں اور کتنے لوگ جو فاقے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ہمیں ان کی فکر تک نہیں احساس تک نہیں ہوتی اپنی فکر خود غرضی کی دنیا ہے قیامت کی علامتیں پوری ہو رہی ہیں یاد کرو رحمت کائنات علیہ السلام کے صحابی عمیر بن سعد کو رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین نے پہ پیغام بھیجا عمیر تیری شکایتیں لگ گئی ہیں گورنر تھے گورنر سنا ہے تو نے مال بڑا کٹھا کر لیا ہے اپنا سارا مال لے کے مدینے آ جا وہاں اسبا ہو رہا ہے نماز پڑھائی امیر مومنین نے نماز پڑھانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے دیکھا مسجد نبی کے دروازے میں ایک آدمی کھڑا ہے پہچان میں نہیں آ رہا اس کے پاس گئے کہا کون ہے تو تو اس نے آگے سے کہا امیر مومن مجھے بول گئے اور میں آپ کا عمیر گورنر ہوں کہا یہ حالت تم نے کیا بنا رکھی ہے کپڑے پھٹے ہوئے ٹوٹا ہوا جوتا ہاتھ میں ڈنڈا ساتھ لٹکا ہوا پیالہ عمیر اور پیدل آئے ہو اتنی دور سے پیدل آئے ہو کہا پیدل آیا ہو کہا سواری کیوں نہیں کہا نہ میں نے مانگی ان سے سواری نہ انہوں نے مجھے دی سواری کہا تیرا سامان کہاں ہے کہا میل من مسافر کا سامان کتنا ہوتا ہے میرا تو اتنا ہی سامان ہے تھک جاتا ہوں تو ڈنڈے سے ٹیک لگا لیتا ہوں پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہوں اس کپڑے میں میرا گزارا ہو جاتا ہے دنیا باتیں بڑی کرتی ہے مگر حساب میں نے دینا ہے دنیا نے نہیں دینا اپنا اپنا حساب ہے تو میں نے حساب دینا ہے میں عمیر بن سعد ہوں امیل مومن نے حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور کہا عمر تو سمجھتا تھا تو سب سے آگے ہے لوگ تو تجھ سے بھی آگے نکل گئے تو پھر دعا مانگی اللہ مالک قبل اللہ قبل اس کے کہ میں بدل جاؤں مجھے اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے میں اس دنیا میں نہیں پڑھنا چاہتا ابو ذر غفاری کو یاد کرو مال کتنا آیا تھا دنیا کتنی آئی تھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے جھونپڑے میں رہتے تھے خیمے لگا کے رہتے تھے کسی نے کہا ابو ذر اور کوئی گھر تو بنا لو دنیا نے اتنے گھر بنا لیے کوئی کچا ہی گھر بنا لو کب بناؤں کیسے زمین کا مالک مجھے گھر بنانے ہی نہیں دیتا کہا پھر بھی چلو خیمہ لگا ہے نا اس خیمے کے اندر کوئی برتن رکھ لو کوئی سامان رکھ لو مہمان بعض دفعہ آ جاتے ہیں تو جو الفاظ ابو ذر غفاری نے بولے کاش ہماری زبانوں پر بھی الفاظ ہو کہا میرے رب نے میرا ایک گھر مجھے یقین ہے میرے رب نے میرا ایک گھر جنت الفردوس میں بنایا ہوا ہے مجھے دنیا کا جو مال پسند آتا ہے میں وہاں جمع کروا دیتا ہوں کیسے تھے صحابہ کیا تھی ان کی زندگی عمر بن خطاب محاسبہ کرنے گئے رضی اللہ عنہ شام میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ ان کا حساب کتاب لیا کہ ابو دردہ میں نے تمہارے گھر میں رہنا ہے کہا ٹھیک ہے سو بسم اللہ آئے آپ چیک کرنا چاہتے تھے میرا گورنر کس محل میں رہتا ہے کس جگہ پہ رہتا ہے کس مکان پہ رہتا ہے چھوٹا سا کمرہ تھا رات کا ٹائم ہوا سونے کا تو امیر مومن عمر بن خطاب نے کہا ابو کوئی نیچے چیز نہیں بچانی جس پر لیٹ کے سونا ہے کہا میں تو کنکریوں پر ہی روز سوتا ہوں کہا کچھ تکیہ ہے تکیہ لگا کے تاکہ میں سو جاؤں کہا میں تو اپنے گوڑے کی پلان کو ہی تکیہ بناتا ہوں کہا چادر ہے شام کی سردیوں میں گزارا کرنے کے لیے کہا یہ پتلی سی چادر ہے دونوں نے آدھی آدھی اوپر لیتے ہیں پتلی سی چادر کہا ابو دردہ چادر میں گزارا ہو جاتا ہے سردیوں کے موسم میں کہا فاطمہ کے باپ کا بھی تو گزارا ہو ہی جاتا صاحب ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے کمالو کما لو کما لو اپنی آخرت کو بھول بیٹھے اور یہ بھائیو بتاؤ دنیا میں ہمیشہ رہنا رہنا ہے ہے ہے کون جو کہے جی میں نے ہمیشہ کوٹھی ساتھ جائے گی محل ساتھ رہے گا ہر وقت ہمیشہ رہوں گا سلطان محمود غزنوی اپنے باپ کو محل بنا کے دیتے ہیں بڑا پیارا محل تھا بڑا خوبصورت محل تھا بدی یہ آپ کا محل ہے ابا جی یہ آپ کے لیے میں نے بنایا ہے فرما بردار اولاد نے اپنے باپ کے لیے محل بنایا باپ نے محل دیکھا تو رونا شروع کر دیا ابا جی آپ روتے کیوں ہیں محل دیکھ کے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہا بیٹا ایک چیز کی گارنٹی تم دے دو تو میں مسکرانا شروع کر دوں گا کہا کون سی کہا کیا میں اس محل میں ہمیشہ رہ سکتا ہوں کہا نہیں تو پھر میں کس بات پہ مسکراؤں سالم بن عبداللہ بن عمر کا واقعہ یاد کرو کیا اللہ کے نیک بندے دیتے ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اللہ دنیا کی خواہشیں اتنی آ جاتے ہیں بعض دفعہ انسان اپنے رب کو بلا بیٹھتا ہے سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے وقت کا بادشاہ اس نے ان کو روکا کہا سالم میں بادشاہ ہوں کہا پھر کیا کروں اللہ کے ولیوں کی پہچان پھر میں کیا کروں کہا مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں جو کچھ میرے پاس ہے مال دولت میں دینے کے لیے تیار سالم کا جواب سن لو کہا رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کیسے مانگو تم سے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر میں کسی اور سے مانگوں بادشاہ پریشان ہو کے پیچھے ہٹ گیا تو وہاں مکمل کیا پانی زمزم کا پیا دو رکعت نماز پڑھی جلدی جلدی بیت اللہ سے باہر نکلے کہیں بادشاہ پھر نہ آ جائے بادشاہ پھر سامنے کھڑا تھا کہتا ہے سالم عمر بن خطاب کے پوتے اب تو اللہ کے گھر سے باہر نکلا ہے اب مانگو تو سالم نے کہا کیا دے گا تو مجھ کو بتا دنیا دے گا کہ آخرت دے گا اس نے کہا آخرت کا تمہیں مالک ہی نہیں دنیا میرے پاس ہے دنیا دے سکتا ہوں تو سالم نے بڑی سے نظروں کو اٹھایا اور کہا تو دنیا دینا چاہتا ہے میں نے دنیا کے مالک سے کبھی دنیا کا سوال نہیں کیا تم سے کیوں مانگو میں نے رب سے کبھی دنیا مانگی ہی نہیں عبدالعزیز کو یاد کرو کھانا کھا رہے تھے دروازہ کسی نے باہر سے کٹ اجازت مل گئی دیکھا امیر المومنین خلیفہ راشد کھانا کھا رہے ہیں کس کے ساتھ پیاز کے ساتھ روٹی خشک کھا رہے ہیں کہا امیر المومن آپ کا یہ حال ہے اتنی بھی اتنا بھی زیادہ زہد اچھا نہیں ہوتا کہا چل نکل جا میرے گھر سے دوبارہ جب بھی کھانا کھاؤں گا میں کسی اور کو اپنے پاس آنے نہیں دوں گا یہ میرا اور میرے رب کا مسئلہ ہے تم کون ہوتی ہو مداخلت کرنے والے بیٹے چھوٹے چھوٹے رشتے داروں نے اعتراض کیا دنیا اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے جاتی ہے عمر بن عبد العزیز تم کتنا چھوڑ کے جا رہے ہو چالیس دن ہم دن آر گھر میں تھے وہ بھی خرچ ہونے والے رب کی راہ میں کہا اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہو بچوں کو بلایا بچوں کو پاس بٹھایا تو کہا میرے بچوں مجھے قرآن سناؤ کچھ صورت البکرا سنا رہے کچھ صورت عال عمران سنا رہے کوئی النساء سنا رہے کوئی المائدہ سنا رہے انعام سنا رہے قرآن مجید کی صورتیں ان سے سنی کہا تم کہتے ہو اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہا ہوں مجھے بتا تیرے بچے کا کتنی دولت ہے کہا اتنے لاکھ درہم و دینار کہا تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے کے جا رہا بتا تیرے لاکھوں درہم سورت البقرہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہا نہیں کہا ساری دنیا کی دولت تو میں اپنے بچوں کو دے کے جا رہا ہوں میرا رب ان کو بھوکا نہیں مارے گا اور طریق اس بات کی گواہی دیتی ہے جو لاکھوں میں تھے وہ بیکاری بن گئے اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے مالدار بن گئے دنیا کاش ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہوتا اللہ پہ توکل ہوتا ہم آخرت کی فکر کرتے ہم اپنے آپ کو مسافر سمجھتے جس میں تک کن فی دنیا کا کا غریب کا یہ حدیث ہمیں یاد نہیں کن فی الدنیا دنیا کا غریب میں مسافروں کی طرح رہنا اجنبیوں کی طرح رہنا دنیا میں دل نہ لگانا عارضی دنیا ہے تم نے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے اذا اصبحتا فلا تنتظر المساء جب صبح ہو تو رات کا انتظار نہ کرو رات آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اللہ نفس ذائقت الموت کتنے ہیں جو ہمارے احباب چلے گئے حاجی عبد الوحید رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے اسلاف دنیا سے چلے گئے حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم وہ دنیا سے چلے گئے صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے علامہ شہید چلے گئے کتنے آئے اور دنیا سے چلے گئے بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ چلے گئے احمد ابن حنبل چلے گئے امام بخاری چلے گئے عبد ابن زبیر چلے گئے اسلاف چلے گئے راشدین چلے گئے امام الانبیاء دنیا سے چلے گئے ہم میں سے بھی ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے کلو نفس ذائقت الموت بتاؤ اس موت کی تیاری کیا ہے زندگی زندگی دولت دولت کما کما کے تھک گئے مگر جہاں کچھ ہونا تھا اس کے لیے تیاری کوئی نہیں کی قبر میں ہمارے کام آنے والی چیز کون سی ہے اور وہ موت کی سختیاں بڑی خطرناک ہیں اکثر و ذکر حاضم لذات اس کو زیادہ یاد کرو جو لذتیں توڑ دیتی ہے پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام سے کہ عقل مند مومن کون ہے تو رحمت کائنات علیہ السلام نے کہا اکثر للموت ذکرہ جو بہت زیادہ موت کو یاد کرتا ہے آج ہمارے گھروں میں موت کا تذکرہ آئے اور جی موت نہ کہیں آجے ہمارے گھر میں ذکر نہ کرو اتنا کا سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا عقل مند ہے اور موت کے بعد جو زندگی ہے سب سے بہتر اس کی تیاری کرنے والا عقل مند ہے کیا ہمیں پتہ ہے کہ موت کے مرحلے کتنے خطرناک ہوتے ہیں موت کے وقت فرشتے کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے رب نے قرآن میں کیا کہا ہے جب چاند نکلنے لگتی ہے ورنہ سجاتے نسا فرشتے کھینچ کھینچ کے گناہ گار کی جان نکالتے ہیں ہمیں یاد ہے جب موت آنے لگتی ہے تو گناہ گار کو فرشتے مارنا شروع کر دیتے ہیں جان نکلتی نہیں تلے کر کر کے دعائیں منگوا منگوا کے اور دعا کرو اس کو موت آ جائے اتنی خطرناک حالت میں ہے فرشتے تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں یا تربو یعنی مار رہے ہوتے ہیں چہرے پر پیٹ پر سزا دے رہے ہوتے ہیں وہ موت اس کو یاد کرو کلا اذا بلغت کی وکیلا راک وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق ہے کوئی میری جان بچانے والا ہے کوئی میری جان بچانے والا پنڈلی سے پنڈلی ملنے لگتی ہے روح نکل رہی ہے ساری زندگی جس رب سے جنگ کی اب اس کے پاس جانا ہے امر بناس فوت ہو رہے تھے تو کسی نے پوچھا امر کیا محسوس کرتے ہو کہا مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میرے پیٹ پر کسی نے پتھر رکھ دیا ہے پہاڑ رکھ دیا ہے اتنا بوجھ محسوس ہو رہا ہے اللہ کے نبی صحابی کو دفنایا اور دفنانے کے بعد قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے کبھی قبر کو یاد کر لیا کرو دوستوں کبھی موت کو یاد کر لیا اللہ بڑے معاملے درست ہو جائیں گے بڑا دل صاف ہو جائے گا کبھی موت کو یاد کرو کبھی قبرستان جایا کرو آخرت کو یاد کیا کرو آپ قبرستان میں تھے صحابی کو دفنایا قبر کے پاس اللہ کے رسول اسلات وسلام اور صحابہ دیکھ رہے تھے کہ زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بھی کر رہے تھے اور ہم ہماری آنکھوں سے آنسو کبھی آئے گی ہم دنیا کے چاہتے بندے ہمارے دل پتھر کے بن چکے ہیں ہمیں گناہوں کا ڈر ہی نہیں لگتا ڈر موت کا نہیں ڈر گناہوں کا کتنے گناہ ہیں ہمارے کتنا ظاہر و باطن میں تضاد کہا موت صحابی کی قبر کے کے پاس اللہ رسول نے فرمایا اخوانی فائدو میرے بھائیو اگر تیاری کرنی ہے تو اس قبر کے لیے کرو پتہ نہیں ہاں کیا بنے گا دفنا کے آ جاتے ہیں نا ہم تنگ تری کوٹری تنگ تری کوٹری نہ چراغ نہ روشنی نہ نہ نہ نہ نہ نہ ساتھی دوست سنگی مال دولت پیسہ نہ گھر والے کوئی پاس نہیں پانچ سا پلٹنے کی جگہ نہیں بتاؤ اس قبر میں کام کون آئے گا میں نے خود اپنی آنکھوں سے قبر کے اندر موٹا سانپ داخل ہوتے دیکھا پتہ نہیں اندر جا کے وہ کیا کرتا ہوگا کس طرح کے بچھو کس طرح کے مگر مچھ کس طرح کے سانپ کس طرح کی سزائیں کس طرح کے کیڑے آج کیڑیاں زیادہ ہمارے سامنے ہو جائیں ہم وہاں جی نہیں پاتے اس قبر کے اندر ہمارے جسم کو کیا کچھ ہوگا یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ادھر میل کپڑے پہ لگ جائے تھوڑا سا مسئلہ ہو تو پریشانیاں ہو جاتی ہیں جسم میں درد ہو کان میں درد دانت میں درد وہاں سانپ ڈسنے والے ہوں گے بچھو کاٹنے والے ہوں گے اس قبر کی تیاری ہے لائٹیں جل رہی ہیں مسجد میں بیٹھے ہو کبھی سوچو اندھیرا ہو جائے تو کیا بنے گا ایک سانپ یہاں اگر اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے ایک سانپ اگر گر پڑے تو بھاگ جائے گی دنیا اور وہاں سینکڑوں سانپ کاٹنے والے ہوں گے کیا بنے گا کوئی بندوبست کی تیاری اور پھر قیامت کا دن پھر محشر کا سما فَإِذَا فا پاخا آخرت کی تیاری کر لو دوستو ہم بھی مقصد دنیا میں نہیں آئے ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے ہم کمانے نہیں آئے ہم کھانے نہیں آئے ہم موج کرنے نہیں آئے ہم اپنی مر زندگی گزارنے نہیں آئے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا لیبلوکم سنو عملا تاکہ بہتر عمل کرنے والا کون ہے اذکار کرنے والا کون ہے درود پڑھنے والا کون ہے نماز پڑھنے والا کون ہے قرآن یاد کرنے والا کون ہے تبلیغ کرنے والا کون ہے جہاد کرنے والا کون ہے کلمہ حق کہنے والا کون ہے رب نے پیدا کیا کیا ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ رب نے ہمارا حساب نہیں لینا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے میں سب سے سوال کروں گا فلنسالن الذين ارسل اليهم ونسالن المرسلين رسولوں سے بھی پوچھوں گا اور ان کے امتیوں سے بھی پوچھوں گا ایک مرتبہ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ کہا قرآن اترا آپ پر ہے میں پڑھ کے سناؤں کہا دل چاہتا ہے میں آپ سے قرآن سنوں کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا پڑھتا پڑھتا تب اس آیت پر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید جئنا بکالا ہاولائی شہیدہ تو اچانک میری نظریں اوپر اٹھی تو دیکھا فاطمہ کا باپ زارو قطار رو رہا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا باپ آنکھوں سے آنسو داڑھی تار ہو چکی اللہ کے رسول نے فرما کیفی ابن مسعود بس کرو ابن مسعود قیامت کے دن گواہوں کے طور پر مجھے بھی پیش کیا جائے گا وہ قیامت کا دن یاد ہے ہم کو جب پردے پھٹ جائیں گے یاد ہے تامہ کبرا آئے گا آسمان پھٹ جائے گا سورج کی روشنی ختم ستارے جڑ جائیں گے مردے نکل آئیں گے یاد ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً گھر میں جا کے ترجمہ قرآن پڑھ لینا دل کی دنیا نہ بدلے تو کہنا کوئی شوق سے پڑھے تو صحیح سورة الحاقہ میں اللہ کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا زمین اور پہاڑوں کو اٹھا دیا جائے گا واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی قیامت کا وہ دل آٹھ فرشتے اللہ کے رش کو اٹھائے ہوں گے یوم دل تو لا تکفا منکم خافیہ اصل مسئلہ تو یہ سارے راز آشکار ہو جائیں گے پتہ نہیں دنیا کی نظروں میں کتنے نیک تھے مگر اللہ کے ہم ہاں پاس جائیں گے اللہ کے ہم ہاں پکڑے جائیں گے ابو دمود کی حدیث بڑا ڈراتی ہے سب سے پہلے میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں یہ خطبہ دینے والا خطیب کہیں پس نہ جائے نماز پڑھانے والا امام کہیں پس نہ جائے ابن الجوزی رحمہ اللہ اسی بات کو تو یاد کر کے رویا کرتے تھے پوچھا ابن جوزی کیوں رو رہے ہو کہا میں وہ ہوں جس کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور توبہ قبول کی توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے معافی مانگی ہے میرے میرے واز درس لیکن ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے میری غلطیاں میری کتہیاں امید تو ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے مگر میرے اللہ نے اگر مجھے معاف نہ کیا پکڑ لیا تو میں رب سے ایک تلہ ضرور کروں گا اللہ مجھے سزا اگر دینی ہی ہے تو میرے مقتدیوں کے سامنے نہ دینا کیا کہے یہ مقتدی ہمیں واز کرنے والا جہنم رہا ہے بہت پکڑ ہے سب سے خطرناک عذاب دوزہ کے اندر تبلیغ کرنے والوں کو ہوگا جو خود عمل نہیں کرتے ہوں گے خود اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہوں گے ابو دعوت کی حدیث یاد کرو کہاں لعلمنا قواما من امتی میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے تہاما پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے فیا جالو اللہ حبا منصورا رب ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا کھرے سکے کھوٹے ہو جائے کوئی پیسے لے کے دکان پہ جائے اور کاجے جیل نہیں لے کے آگے ہو اللہ کہیں گے تیری ساری نیکیاں برباد صوبان کہتے ہیں رضی اللہ اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب ہے ہمیں بتا دو نبی اسلام نے فرمایا وہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے وہ نمازوں کی قیام بھی قیام بھی کرتے ہوں گے نمازیں قائم بھی کرتے ہوں گے کہا پھر کیا ہو گیا کہا خلو بمحارم اللہ انتہا کوہا لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنتے تھے اور جب اکیلے ہوتے تھے تو رب کی حدوں کو توڑ دیتے تھے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دے حدوں کو توڑ دیتے تھے رب کی نافرمانیاں ابھی میرے کاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اور پڑھو اللہ کا قرآن فقی فتح ان کا فرتم یوم یجعل الولدان نشیبا کیسے بچیں گے اس دن سے جس کا بوجھ ہی اتنا ہے اتنا شور ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے قیامت کی آواز سن کے بوڑھے ہو جائیں گے پترنا سسکارا ہم بے سکارا کیا پتا کہیں آگ نہ چلے جائے کیا پتا کہیں کا وہ ترنا سے سکارا وما ہم بے سکارا ولیکن عذاب اللہ شدید لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے قیامت کے دن کا نشہ کوئی نہیں ہوگا رب کی پکڑ ہی بڑی سخت ہوگی كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك پھر بھی گناہ پھر بھی زنا پھر بھی جوا پھر بھی نشہ پھر بھی سود پھر بھی نمازیں چھوڑ دینا فجر کی نماز لمبی تان کے سو جانا پھر بھی رب کی نافرمانیاں موبائل میں گانے رکھنے والوں اذا دکت الارض دکھر دکھا اللہ کا عذاب آئے گا پکڑ آئے گی زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی وجا ربک تیرا رب حساب لینے خود آئے گا رب خالق مالک حساب لینے آئے گا بغیر ترجمان کے باتیں ہوں گی رب کے سامنے سعودی عرب کے ہمارے شہر کہا کرتے تھے اتنی آواز جب لگے گی نا یا فلان ابن فلان اس فلان بن فلان تیار ہو جا ابھی تیری حاضری رب کے سامنے لگنے والی ہے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے گی اللہ کے سامنے حاضری ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل من از من حسبا عزبا رب نے جس کا سختی سے حساب لے لیا وہ بچ نہ پائے گا وہ قیامت کا دن بڑا خطرناک ہے وجہ رب کا والملک صفن صفا وجی یوم دن بجہنم جہنم لائی جائے گی کبھی تصور میں ہی سوچ لو تصور میں خوابوں میں پیسے کا تو سوچ رہے ہو کبھی جہنم کا سوچ لو واللہ میرے پاس ایک بھائی آیا سیالکوٹ میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں روئے جا رہے ہیں میں نے کہا کیا ہوا تمہیں کہا میں نے خواب میں دیکھ لیا ہے میرے بائیں ہاتھ میں مال لمحہ پکڑا لیا گیا روئے جا رہا تھا میں کیا کروں پھر کہتا ہے میں نے دیکھا میں ترلے کر رہا ہوں منتیں کرتا ہوں تو بڑی سی موٹی سی تار میرے اندر سے داخل کر دی گئی تو میں خواب میں رو رہا تھا میں نے کہا خوش قسمت ہو تمہیں خواب میں دکھا دیا گیا تاکہ توبہ کر لو اور معافی مانگ لو ابھی استغفار ہے ابھی توبہ ہے ورنہ کتنے ہیں جو بڑے خوش فہم میں ہم بخشے گے بخشائے گے فجیا یوم بے جہنم جہنم سامنے لائی جائے گی فرمایا دوزخ اتنے غصے میں ہوگی دو تمیز من غیر غصے سے پھٹ پڑے گی گویا کے شور برپا کرے گی ستر ہزار زنجیریں جہنم کو پہنائی گئی ہوں گی اور ایک زنجیر کو ستر ہزار فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا اور وہ جوش مار رہی ہوگی یوم نقولو لجہنم حل امتلاتی و تقولو حل من مزید مجھے اور انسان چاہیے کہیں ہم نہ ہوں کہیں ہم دو زخمی نہ چلے جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کہے گا اخرج باسنا اور میرے بھائیوں توجہ سے سن لو واللہ یہ جہنم کی کہانی شاید ہمارے دل کی دنیا بدل دے اگر دوزہ کی کہانی بھی ہم توجہ سے نہیں سن سکتے تو سمجھ لو کہ مہر لگی حسن بصری کہا کرتے تھے جو نماز پڑھے اور نماز میں خشو خزو نہ آئے اور قرآن پڑھے اور قرآن پڑھتے ہوئے دل پہ اثر نہ ہو سمجھ لے کہ ایمان ختم ہو گیا کہاں ہے ہمارا ایمان کہاں ہے ہماری آجزیاں کس دنیا میں ہم پڑے ہوئے ہیں کس دنیا کی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں سفیان سوری کہتے ہیں مجھے کوئی ایسی نماز یاد نہیں جس نماز میں میری آنکھیں نم نہ ہوئی ایک تابی کہتے ہیں بارہ سال ہو گئے ہیں مجھے یہ نہیں پتا میرے دائیں کون ہوتا تھا میرے بائیں کون ہوتا تھا شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا ہم استغفر اللہ پڑھا کریں گے الحمدللہ کہا استغفر اللہ پڑھا کرو کیونکہ اچھے کپڑوں پر خوشبو اچھی لگتی ہے میلے کپڑوں پر خوشبو اچھی نہیں لگتی الحمدللہ تو زیادہ متقی لوگوں کے لیے ہے ہم تو گناہگار ہیں ہمیں زیادہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے اور ام رابعہ شامیہ وہ استغفر اللہ پر بھی استغفر اللہ پڑھتی کہ شاید حق ادا نہیں ہو سکا ذکر کرتی پھر ذکر کرتی ذکر کرتی پھر ذکر کرتی ساری رات روتی رہتی کیوں پتہ نہیں حق ادا ہوا ہے کہ نہیں ثابت بنانی رات کو قرآن پڑھ رہے تحج پڑھتے رو رہے تھے اچانک چیخیں سنائی دی قابو ہی نہیں پائے اٹھ کے گھر والے جاگ گئے کیا ہوا نماز مکمل ہوئی تو کہا میں نے اپنے اوپر قابو پانے کی بڑی کوشش کی مگر مجھے قرآن پاک کی آیت قابو پانے نہیں دے رہی تھی بدا من اللہ معلوم یحتسبون قیامت کے دن وہ گناہ بھی سامنے آ جائیں گے جن کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے حضر حضر رومی ابھی النار یہ پتھر ہے میرے صحابہ جس کو جہنم میں پھینکا گیا تھا ستر سال پہلے اب وہ جہنم کی تیر میں پہنچا ہے نارکم حدی یہ آگ جو تمہارے سامنے ہے نا اس سے انہتر گنا زیادہ گرم آگ ہے جو جہنم کی آگ ہے اس آگ سے بچنے کا بندوبست اس تکت نارو الہ ربیہا آگ نے رب سے شکایت لگائی جہنم نے اللہ میرے کچھ حصے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے کھا لیا ہے میرے احباب جہنم کی کہانی بڑی خطرناک ہے دوزخ آدم دوزخی الگ کر دو جنتی الگ کر دو اللہ کس حساب سے جائے گا اے میرے آدم نو سو ننانوے دوزخ میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا وہ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں خودوہو فغلو سنبل جہی مسلو پکڑ لو ان کو جکڑ دو ان کو جہنم کے اندر کھانے کو مانگیں گے تو تھوہر کانٹے پانی مانگیں گے تو پیپ وَيُسْكَا مِن مَا اِن سَزِيد وَيُسْكَا مِن مَا اِن سَزِيد يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يَسْوِهُ یہ آیت صورت ابراہیم کی تو رولائی رہی ہے کہ پانی مانگے گا تو پیپ دی جائے گی اور پیپ اتنی خطرناک ہوگی ریشا کہ گونٹ گونٹ پیے گا مگر پھر بھی نگل نہ پائے گا وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ چاروں طرف سے موت آئے گی مگر موت آئے گی بھی نہیں نظر آ رہی ہوگی اب مر گیا اب مر گیا جہنم کے ساتھ جہنم کے بچھو کلما خبت زدنا ہم سعیرا آگ بجھنے پائے گی تو دوبارہ بڑھکا دی جائے گی کلما نزد جلودہم بدلنہم جلودن غیرہا ایک چمڑی جلے گی تو نئی چمڑی دے دی جائے گی دوستو وہاں موت بھی نہیں آئے گی موت مانگے گا انسان وَنَادُو يَا مَالِكَ وَيَكْدِ عَلَيْنَا رَبُّكَ عَلَى إِنَّكُمْ مَاكِفُونَ اے دروگا جہنم ہمیں مار ہی دو اَيْنَ لَزَّتَ الزِّنَا لذت شرب الخمر ون ٹو ون سگریٹ تمباکو والے پان اور مسور اور ہیروین چرس کے مزے کہاں گئے گانے سننے کے مزے فلمیں دیکھنے کے مزے کھانے کے مزے بے پردہ عورتوں کے مزے بیوٹی پارلر میں جانے کے مزے بین باجے کے مزے رقص و موسیقی کے کے مزے جہنم اندر آئیں گے چل جائے گا جب دوزخ جلائے گی تو کہے گی دنیا اور دروگا جہنم مار دو کہا جائے گا جاؤ تمہیں موت بھی نہیں آئے گی تلے دیکھو ربنا اخرجنا من منہا فَإِنْ عُدْنَ فَإِنَّ ظَلِمُونَ آج زی دیکھو پلوان کی اکڑنے والے کی تکبر کی داڑی رکھ لو نہیں رکھتا نماز پڑھ لو نہیں پڑھتا کپڑا ٹکڑوں سے اوپر کرو نہیں کرتا تم کون ہوتے ہو اکڑ جاتا ہے تکبر کرتا ہے غرور اور نماز پڑھو دکان بند کر دو نہیں پڑھتا تیر لیے پڑھنی ہے مزاق کرے گا اور وہاں کہیں گے ربنا اخرجنا منہا اے ہمارے رب رب یاد آ گیا اللہ اکبر ہوتا تھا یاد نہیں آتا تھا صلاح ہوتا تھا یاد نہیں آتا تھا السلاة و تو خیر من النوم ہوتا تھا یاد نہیں آتا تھا اور دیکھی ہے تمہاری تبلیغ اور آواز ہم اپنی مرضی کرنے آئے ہیں تم اس سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے مزاق کرنے والے جہنم میں جل رہے ہوں گے اور کیا کہیں گے انتقول نفسن انتقول نفسن یا حسرتا اللہ مفرت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین کاش ہم نے دینداروں کو مزاق تو نہ کیے ہوتے قرآن مجید ادعو ربکم E o café faz a desideclão. کہے گا اللہ ایک موقع دے جہنم سے نکال دوبارہ گناہ نہیں کریں گے اللہ کہیں گے موقع ختم ہو گئے مہلت ختم ہوگی کال اکثا بولا تو کلے میں اڑ اور بھائیو موقع یہ کچھ سیپلی نہیں ہم ملے گی تمہیں یہ کچھ دنیا کے پیپر نہیں ہے کہ دوبارہ پاس ہو جاؤ گے رزلٹ دوبارہ بھی دو نمبر ہی چل جائے گی قیامت کا دن ہوگا مہلت نہیں ملے گی زلیلو آج کے بعد تم مجھ سے کلام بھی نہیں کر سکتے سارے دوزخی عذاب سہ سہ کے مار کھا کھا کے تھور کاٹے نگل نگل کے ریشہ پی پی گئے کہیں گے او سارے مل کے رب سے کہو ادعو ربکم یخفف عنا یوم من العذاب رب سے کہو ایک دن کی چھٹی ہی کر دے اتنے ترلے اتنی منت کیا آج بہتر نہیں ہے کہ ہم توبہ کر لیں ہم معافی مانگ لیں اللہ کہیں گے تم ایک دن کی چھٹی بھی نہیں ملے گی اور میرے بھائیوں سچے دل سے توبہ کر لو یہ پروگرام جو کاری صاحب نے رکھا ہے بھائیوں نے بندوبست کیا ہے محترم بھائیوں صرف رب کی رضا کے لیے اور سچے دل سے توبہ کر لیں اگر جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس جانا ہے تو پھر درس کا کوئی فائدہ نہیں کچھ لے کے جاؤ کچھ اپنے جولی میں ڈال کے دو توبہ معافی استغفار اللہ کی طرف رجوع اپنے دل کو ٹٹولو اپنے دل کے زنگ اتارو آنکھوں سے آنسو بہاؤ رب کے تلے کرو ابھی وقت ہے ابھی ٹائم ہے سچی توبہ کر لے جو سچی معافی مانگ لے آج سے پہلے گناہ ہوئے زنا ہوئے جوے ہوئے نشے ہوئے بے پردگی ہوئی گانے سنے فلمیں دیکھی سود کھایا دھوکے دیے فراڈ کیے ملاوٹ کی ظلم کیا زیادتی کی پڑوسیوں کو تنگ کیا جو کچھ بھی کیا اللہ سے سچے دل سے معافی توبہ کر لو استغفار کر لو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور صرف معافی نہیں کروں گا بلکہ پچھلے گناہوں کو بھی اولائک یبدل اللہ سیئات حسنات پچھلے سارے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل ڈالے گا تو کیا سچے دل سے سارے بھائی جو مسجد میں تشریف لائے ہیں توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ اپنے رب سے وعدہ ہے رب کی رضا کے لیے وعدہ لیا ہے مت سمجھو میں نے مجبور کیا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے شاید اللہ ہمیں توفیق دے دے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت دے دے لا حول ولا قوت الا العلی العظیم یہ وظیفہ بہت زیادہ پڑھا کرو اللہ گناہوں سے بچانے والا ہے درود ابراہیم بہت زیادہ پڑھا کرو اللہ گناہوں سے بچانے والا ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات بڑے مشائخ کا تجربہ ہے بہت زیادہ پڑا کرو اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی فرمائے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری غلطیوں پہ درگزر فرمائے ان نے درس کا بندوبست کیا محنت کی کوشش کی اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کا خادم بنائے اللہ ہم سب کو اسلام کا خدمت کرنے والا بنا دے اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر فرمائے اللہ سچی توبہ کرنے کی فرمائے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے اللہ اپنا خصوصی ہمیں دیدار نصیب فرمائے اللہ اپنے عرش کا سایہ ہمیں عطا فرمائے اللہ تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں ہمارے قاری صاحب ہمارے بھائی ہمارے دوست اللہ ان کی محنتیں قبول فرما اللہ ان کی محنتیں قبول فرما اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرما اللہ ہمارے محترم حاجی عبدالوحی صاحب جو مسجد کے روح روان تھے اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کر دے اللہ ان کی بخشش فرما اللہ رحمت پہ خصوصی نازل فرما اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا اللہ جنت الفردوس میں ان کو داخل فرما اللہ ان کے لیے قبر کی تنگیاں آسان کر دے وسعت کر دے روزہ تم ریاض الجنہ بنا دے اللہ تر لیے کوئی مشکل نہیں کتنے موحدین ہمارے وفات پا گئے اللہ سب کی بخشش فرما ایک بھائی نے بڑی دعا کی درخواست کی ہے وہ بڑی مشکل میں بڑی بڑی تکلیف میں ہیں بڑی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اسی طرح بھائی نے کہا کہ حاجی صاحب کی ان ملے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں کراچی میں اللہ ان کی بخش فرمائے اللہ آخرت کی منزلیں ان کی آسان فرمائے جو بھائی مشکلات میں ہیں تکلیف میں ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی مشکل میں ہیں اللہ ان کی تکلیفیں دور فرمائے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ رب العزت آپ سب بھائیوں کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عادل عطا فرمائے صحت اور عافیت عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے قاری سب کہتے ہیں ہمارے جامعہ کے لیے دعا کے لیے اللہ ان کو وہاں بہت زیادہ رقبہ عطا فرمائے دو سو پچیس کے قریب طالب علم وہاں ہو گئے ہیں جگہ کم پڑ گئی ہے دین کا کام کرنے والوں کو تو دین کے شوق ہوتے ہیں کہ اور جگہ مل جائے اور بھائی پڑھے اور بچے پڑھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ ان کی خصوصی مدد فرمائے اللہ ان پر خصوصی اپنا کرم فرمائے اللہ اپنی خصوصی رحمتوں کو نازل فرمائے اللہ ان پہ خصوصی راضی ہو جائے اللہ ہم پہ تو اپنی رضا واجب کر دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیرے لیے ہی ہم آئے ہیں اللہ سفر کر کے تیرے لیے آئے نہ ریاکاری نہ دکھاوا نہ نمود و نماش نہ دنیا کا کوئی لالچ اللہ صرف تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں صرف تیرا دیدار چاہتے ہیں اللہ تیری جنت اور فردوس کو چاہتے ہیں اللہ جہنم سے ڈر لگتا ہے اللہ جنت میں بھی تیرے نبی علیہ السلام کی رفاقت چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ حسدوں کے حسد سے بچا لے اللہ منافقوں کی نفاق سے بچا لے دشمنوں کی دشمنی سے بچا ماکروں کے مکر سے بچا لے موت دینا تو شہادت کی عطا کرنا سعادت کی زندگی عطا کرنا اور جب تک زندہ رکھنا اللہ دین اسلام کا خادم بنا کے رکھنا اللہ اپنے دین اسلام کا نوکر بنا کے رکھنا یا اللہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہ پیدا کرنا اللہ اگر ریاکاری آئے تو ہمیں معاف کر دینا اللہ ہم پہ اللہ اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنانا سب کو دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دے اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما تیرے بڑے بندے اللہ بڑی مشکلوں میں ہیں برما اراکان میں ان کی مسجدوں کو آگ لگی ہوئی ہے ان کو زندہ جلایا جا رہے بدھی ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما کشمیر میں افغانستان میں اور چیچنیا میں اور فلسطین میں اور شام میں تو آج کل بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یمن میں اور مالی میں اللہ دنیا کے کونوں کونوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرما اللہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما عافیہ کو رہائی دے دے اللہ شہدہ کی شہادتیں قبول فرما مسیح اقصا کو آزاد کروانے کی توفیق دے دے یا اللہ اس امت کو کوئی عمر ابن خطاب جیسا دے دے یا اللہ اس امت کو کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا دے دے یا اللہ راجہ طاہر کو بڑے ہیں اس امت کو کو محمد ابن قاسم جیسا دے دے یا اللہ عبداللہ ابن عبی منافق تو بڑے ہیں اس امت کو کوئی ابو بکر صدیق جیسا دے دے مرتدین تو بڑے ہیں ابو بکر صدیق جیسا دے دے اللہ اپنے نبی کی امت پر رحم فرما اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی امت پر رحم فرما بڑے دکھ دیکھے ہم نے بڑی تنہائیاں دیکھے ہم نے اللہ بڑے ظلم دیکھے ہمیں اللہ ہمیں میدانوں میں لے جا ہمیں شہادتوں کی موت عطا کر دے اللہ غلبہ اسلام کی توفیق دے دے اللہ باطل نظاموں سے اور مشرقوں اور شرق سے ہماری جان چھڑا دے اور پانچ وقت کا ہمیں نمازی بنا دے وہ آخر اداوانہ الحمد للہ العالمین